بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم لله الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں انسان کا پیدا ہونا بہت بڑا حادثہ ہے پھر اس کا مر جانا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے پھر مر کے اٹھنا وہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہے پھر آگے ایک بہت بڑی گھاٹی ہے اللہ اکبر جنت ہے یا جہنم ہے تو جہنم میں چلے جانا پھر سب سے بڑا حادثہ ہے اور جنت میں چلے جانا سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارا آنا اتفاقی نہیں ہمارا مرنا اتفاقی نہیں نہ کوئی اتفاقاً پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اتفاق سے مر جاتا ہے گاڑی الٹ گئی اور اتفاق سے مر گیا اتفاق سے گاڑی الٹ گئی اور اتفاق سے کینسر ہو گیا اور اتفاق سے ہارٹ اٹیک ہو گیا کچھ بھی نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم امر کے ساتھ یوں گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کوئی چیز بن سکتی ہے نہ بگڑ سکتی ہے نہ وجود پا سکتی ہے نہ مر سکتی ہے نہ مٹ سکتی ہے نہ کوئی نفع کا مالک ہے نہ کوئی نقصان کا مالک ہے کائنات کا بادشاہ اللہ ہے اللہ ملک السماوات والارض وما فیہن زمین آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے بلّہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے الا ان من و من فی الارض غور سے سنو زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور سارے کے سارے پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے الارض الرب جمی يوم القیامت والسماوات مطلوات بيمينه اور ان سے قسماوا کے ولب انتظیلہ زمین کو تھاما ہوا ہے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے پھر اٹھا کے اس کو تھاما ہوا ہے بغیر امن ستون کوئی نہیں پلر کوئی نہیں ڈنٹر کوئی نہیں حکم الہی سے آسمان بلند ہوا ہے زمین کو بچھایا ہے کو چلایا ہے سورج کو دہکایا ہے اور چاند کو چمکایا ہے اور ستاروں کو روشنی دی ہے اور ساری کی ساری مخلوق کو جدا جدا شکلیں دے کر جدا جدا کام ان کے سپرد کیا ہے تو سارے جہان پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بغیر نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے کوئی مالک نہیں بین خسین ذاتی طور پر ڈر ولا نفع ذاتی طور پر نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے ذاتی طور پر نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے ولا رنگ لکھو نہ مروتا ولا حیات ولا نشورا ذاتی طور پر نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے نہ مر سکتا ہے میں مرنا چاہوں نہیں مر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو مارنا چاہے نہیں مر سکتا نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے میں اپنے آپ کو بچانا چاہوں نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے کوئی کسی کو بچانا چاہے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مردے کو اٹھا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نیند سے خود نہیں اٹھ سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو تو موت سے کون اٹھائے گا سو کو وہ خود اپنی طاقت سے نہ اٹھ سکے جس کی جان اللہ نکال لے اس جان کو واپس کون اندر نہ ڈالے تو میرے بھائیوں اور بہنوں اس پہ غور فرمائیں ہم اپنے باہر کی چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں کپڑے پہ غور ہو رہا سونے چاندی پہ غور ہو رہا زمین زراعت پہ غور ہو رہا غلے اور گیہوں پہ غور ہو رہا ہواؤں فضاؤں کارخانوں لوہے تانبے پیتل چاندی پہ غور ہو رہا مگر میں کیا ہوں میں کیوں ہوں یہ سوچ ہی کوئی نہیں بٹ انسانی جستجو کا مادہ ہے یہ کیا ہے بچہ پیدا ہوتے جب زبان کھلتی اما یہ کیا ہے ابا یہ کیا ہے اما یہ کیا ہے ابا یہ کیا ہے سر کھا لیتا ہے یہ انسانی جستجو ہے تو میں کیا ہوں میں کون ہوں میرا آنا ایسے ہی ہے اتفاقاً پیدا ہو گیا پھر میرا مرنا کوئی حادثہ ہے کوئی اتفاق ہے یا پیچھے کوئی نظام ہے پھر مر کے میں مٹی ہو گیا یا آگے بھی کوئی سلسلہ چلے گا وہ سوال ہیں ان کو سب سے پہلے حل کرنا ہمارے ذمے تھا ذمے ہے اور ہر جو موجودہ نسل ہے اس کے ذمے ہے کہ آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تو بیٹا تو گارے مٹی کے لیے نہیں لوہے تانبے پوتل چاندی کے لیے نہیں ہوا آگ پانی پتھر برق بھاپ کے لیے نہیں بلکہ تو کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے بنایا گیا ہے تو ہمارا آنا وہ اللہ کے حکم سے ہے ہمارا زندہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے آپ کا مرد ہونا اللہ کے ارادے سے ہے مستورات کا عورت ہونا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے پنجابی کا پنجاب میں پیدا ہونا اللہ کی چاہت ہے سندھی کا سندھ میں پیدا ہونا پٹھان کا بروچ سرحد میں پیدا ہونا ایرانی کا ایران میں پیدا ہونا کالا ہونا خوبصورت ہونا بدصورت ہونا قریشی ہاشمی پٹھان ہونا یہ ہم نے ہمارا اس میں سے کوئی ارادہ کچھ بھی نہیں جیسا چاہا ہم نے بنایا کیسے کرمفا مرد اور عورت بنایا کسی کو مرد کسی کو عورت پھر من کو لو کسی کو ہم جوانی اٹھا ہیں من کسی کو ایسا بڑھاپا دیتے ہیں کہ وہ موت مانگتا ہے اور موت نہیں آتی کوئی زندگی کے نشے میں ہوتا ہے اور اس کی گردن مرد دیتے ہیں اور کوئی موت موت پکارتا ہے ہر صبح ہر شام اس کی نظریں ترستی ہیں اسرائیل کو اور موت اس کے قریب نہیں پھٹکتی کسی کو لمبی عمر دے دی کسی کو تھوڑی عمر دے دی کسی کو عزت دے دی کسی کو ذلت دے دی کسی کو جمال دے دیا کسی کو جلال دے دیا تو ساری کائنات کیا بیکار ہے حسب تم ان ما خلقنا کم آو و انئی نالا کم میرے بندو کیا سمجھتے ہو تو یہ سب کچھ ہم نے بیکار پیدا کیا ہے الحسب الانسان ان یترک الصدا میرے بندے کیا خیال ہے تمہیں یوں میں چھوڑ دوں گا وہ تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نہیں میری سنو ما قول اللہ تعالیٰ الگ سنو تمہاری زبان کا جو بول نکلتا ہے ان لگئی لگے ہو رقید عقید اس بول کو اچکنے والا سنبھالنے والا لکھنے والا محفوظ کرنے والا ایک پورا نظام ہے فرشتہ اس کو لے لیتا ہے اب مت الگ عن مت القلم الشمال آئیں شمال قعید ایک فرشتہ تمہارے طرف بٹھایا ہوا ہے ایک تمہارے بند کر بیٹھا ہوا ہے تم سوتے ہو وہ نہیں سوتا تم جاگتے ہو وہ نہیں سوتا تم کھاتے ہو وہ نہیں کھاتا تم پیتے ہو وہ نہیں پیتا تم غافل ہو وہ غافل کوئی نہیں تم اندھیرے میں ہو اسے نظر آتا ہے تم اجالے میں ہو اسے نظر آتا ہے تم دروازے بند کر کے چٹخیاں لگا دو پردے گرا دو پہرے لگا دو پھر بھی وہ تمہارے ساتھ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تم جلوت میں ہو تو بھی ساتھ ہے تم خلوت میں ہو تو بھی ساتھ ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہے یہ میرا نظام ہے تمہیں پکڑنے کے لیے باندھنے کے لیے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ماں یقین ملوا خلے فتیں اللہ ہوں تم تین عورتیں کٹھی ہو گئیں آپس میں منصوبہ بنانے لگیں کافی صبح ہوں پتہ اور یہ اسکیم بنائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تین مرد کٹھے ہوئے اور کسی کو نہیں پتا اور یہ نظام بنائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہوگا گا آبے تمہارا اللہ چوتھا تمہارے ساتھ ہے ولا ہم سکیم اللہ ہوا سادس ہوں تم پانچ آدمی جمع ہوتے ہو چھٹا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے ولا اینام ذالکا تم تھوڑے ہو جاؤ ولا اکثر تم زیادہ ہو جاؤ اللہ ہوا معاکم وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ ہوا معاہم اللہ ہوا معاکم کہیں معاکم کہیں معاہم کبھی غیر کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کبھی ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ میں وہ تمہارے ساتھ ہے اب کہاں گناہ کرنا چاہتے ہو چھپو کسی ایسی جگہ جا کے جھوٹ بولو کسی ایسی جگہ جدت کرو کسی ایسی جگہ فلم دیکھو کسی ایسی جگہ گانا سنو جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو کہاں چھپیں میں تمہارا وہ اللہ ہوں تمہاری آنکھ کی گردش میں جو بے حیائی آتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر جو گندا خیال آتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور میں یل گل آ زمین کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں وما یخرج منہا زمین کے اوپر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور سوا منکم من اثر منکم من اثر به تم زور میں زور سے بول رہا اللہ سن رہا ہے آپ کے دلوں میں بہت سے خیالات آ رہے ہیں اللہ اس کو بھی سن رہا ہے اس کو سنانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں یا اندر آپ کو سنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے صبح بیان نہیں ہوا ہے کیونکہ آواز نہیں پہنچ رہی اور اللہ پاک سننے کے لیے نہ زبان کا موقع آ ہے نہ بولنے کا موقع آ ہے نہ لاؤڈ اسپیکر کا محتاج ہے میرے دل میں خیال آیا اور اس نے عرش فوراً اس کو سن لیا میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا بول بھی نہیں ایک جذبہ پیدا ہوا اللہ نے اس جذبے کو بھی آسمان پہ دیکھ لیا میرے اندر نفرت اٹھی اللہ نے دیکھا میرے اندر محبت اٹھی اللہ نے دیکھا میرے اندر گنم کا جذبہ آیا اللہ نے دیکھا میرے اندر نوکری کا جذبہ پیدا ہوا اللہ نے دیکھا ایک اور رات کو مسلح پہ بیٹھی رو رہی اللہ دیکھ رہا ایک سامنے بیٹھی گانا سن رہی اور فلم دیکھ رہی اللہ دیکھ رہا دونوں کو اللہ دیکھ رہا ایک حیا کی چادر میں ہے ایک بے حیا بن کے چل رہی اللہ دونوں کو برابر دیکھ رہا مستقم بل رات کے اندھیرے میں چلنے والا سار دن دن نہ دن کے اجالے میں چلنے والا اس کے سامنے برابر ہے اس کے علم میں جہالت نہیں اس کی نظر میں خفا نہیں کہ آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہ آئے پیچھے دیکھے تو آگے نظر نہ آئے دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہ آئے بائیں دیکھے تو دائیں نظر نہ آئے نا اینما مشرقر وجہ اللہ مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے تم دائیں دیکھو تو اللہ ہے بائیں دیکھو تو اللہ ہے اوپر دیکھو تو اللہ ہے نیچے دیکھو تو اللہ ہے چہار سمت مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے اینما پھیرو جگر جگر پھیرتے ہو تو ہمارا دنیا میں آنا حادثہ نہیں اتفاق نہیں ایک بادشاہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی بادشاہ نے ہمیں موت دینی ہے اسی بادشاہ نے ہمیں اٹھانا ہے پھر اسی بادشاہ نے موت کو موت دے دینی ہے پھر ان سے جنت و فریق سے شریر پھر ایک پولا جنت بھی ہو جائے گا ایک پولا جہنمی ہو جائے گا ہمارا اس دنیا میں آنا وہ اس لیے ہے کہ ہم وہ زندگی گزاریں جس کو اختیار کر کے اللہ راضی ہو جائے گا اور دنیا ہماری آفیت کی کر دے گا موت ایمان کو دے دے گا قبر کو ٹھنڈا کر دے گا حشر میں سایہ دے دے گا حوض کوثر کا پانی دے دے گا پل سراج سے آسانی سے گزار کر جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ دے دے گا اتنا بڑا ہماری زندگی کا ٹارگیٹ ہے ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ کھا لیا کما لیا پہن لیا پی لیا بچوں کی شادیاں کر لیں ان کے لیے کمائیاں کٹھی کر لیں کسی نے زمین بنانے کا سوچا کسی نے پیسہ اکٹھا کرنے کا سوچا کسی نے دکانیں بنانے کا سوچا اور جس نے چار پیسے اکٹھے کر لیے انہوں نے کہا میرے بچوں کا مستقبل بن گیا کیا بن گیا ہے کہ میں نے ان کی دکانیں بھی بنا دی پیسے بھی اکٹھے کر لیے میں آج مر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ تو یہودی کا ذہن ہے ہماری اولاد کا مستقبل تب بنے گا جب وہ گناہوں سے پاک زندگی سیکھ لیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں جنت کے چڑھنے والے بن جائیں بزرک سے ڈرنے والے بن جائیں تو اب ماں کہہ سکتی ہے کہ الحمدللہ میرے بچے کا مستقبل بن گیا اب باپ کہہ سکتا ہے الحمدللہ میرے بچے کا مستقبل بن گیا کیونکہ وہ آنکھ اس راستے پہ چل پڑا جو راستہ اس کو ایک دن اللہ تک پہنچا دے گا اور دو وقت سے بچا دے گا اور جنت تک پہنچا دے گا تو میرے بھائی اور بہنوں یہ آپ کو جمع اس لیے کیا ہے کہ ہم اس سوچ کو اپنی سوچ بنائیں کہ ایک دن اس احکم الحکمین کے سامنے آنا ہے اس جہان کو ٹوٹنا ہے آج ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت یقیناً ایسا لکھا ہوا ہے وہ سال بھی لکھا ہوا ہے وہ مہینہ بھی لکھا ہوا ہے وہ ہفتہ بھی لکھا ہوا ہے وہ وہ دن بھی بھی لکھا لکھا ہوا ہوا ہے ہے گھنٹہ اور وہ گھڑی بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ آخری سیکنڈ بھی لکھا ہوا ہے جب میری آنکھوں کی شمیں بجھا دی جائیں گے اور میرے کان کے ٹیلی فونوں کے تار کاٹ دیے جائیں گے اور میرے سانس کے تار کو کاٹ کر میرے جسم سے روح کو جدا کر دیا جائے گا جب وہ سیکنڈ جب وہ سال آئے گا جب وہ مہینہ آئے گا میرے یہاں منصوبے بن رہے گھر بن رہے ڈیزائن تیار ہو رہے چار منزلہ گھر بن رہا اور اگلے دن چار ہاتھ زمین میں جانے کا وقت آ چکا ادھر کوئی نمونہ پسند نہیں آ رہا سارا حسین گائی دیکھ لیا سارا کینٹ دیکھ لیا سارا نو شہر دیکھ لیا کوئی بھی ہی نہیں بیگم کو پسند آ رہا اور کوئی کپڑائی صاحب کو پسند نہیں آ رہا اور کل اس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا لٹھا ارے بھائی وہ بھی لیے ہوتا ہے کہ پرد نہ ہو کفن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میت کو ہمارے لیے ہے کہ اس کو باعزت کر کے زمین میں دبا دیا جائے اس کو کپڑا نہیں پسند آ رہا اور اس کا لٹھا تیار ہو کے حسینا گاڑی میں آ چکا یا کسی دکان پہ آ چکا ہے اس کو کوئی کھانا نہیں پسند آ رہا اور یہ خود کیڑوں کی غذا کے لیے تیار ہو چکا ہے اس کو خوشبو سے جی لگ رہا پسینے کی بدبو آئے تو نفرت کھا کے کے دور ہو بیٹھ جائے اور خود اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے والی ہے کہ اگر قبر کھل گئی تو قبرستان میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اس کو کمرے میں اندھیرے سے ڈر لگ رہا اور کل اس کے لیے ایسی اندھیر کوٹڑی تیار کی جا چکی ہے جس میں نہ ہوا کا گزر نہ پانی کا گزر نہ روشنی کا گزر روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر بھی اندر نہ جائے اور جہاں اکیلے ہوں تو ہائے ہائے کرے اور اب اس کے لیے ہزاروں برس کی تنہائی کا فیصلہ ہو چکا تو ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے پھر بڑا مسئلہ ہے میرے پیٹ میں درد ہوا میں نے بیوی سے کہا بیوی نے مجھ سے کہا بیٹے نے ابا سے کہا بیٹی نے اما سے کہا بھائی نے بھائی سے کہا تو کوئی دوا لایا کوئی روٹی لایا کوئی تسلی لایا کوئی دکھ کا درد کا مدارا بنا لیکن وہ وقت جب میرے سانس کا تار ٹوٹے گا اور میرے گلے کا گھنگرو بولے گا اور میری آنکھوں کی پتلیاں گردش کریں گی اور میرے وجود سے روح نکلے گی فلولا اذا بلغت وانتم تنظرون ونحن اقرب تبصرون سن لا ام کم ترجعونها بھائی ردیمی پر وہ وقت آ گیا جس سے تم گھبراتے تھے اور اس کے لیے ہزاروں دوائیاں دارو کرتے تھے بھاگے بھاگے پھرتے تھے وہ وقت آ گیا اللہ اکبر سنگ مرمر کے فرش بھی اچھے نہیں لگ رہے اور خود ہمیشہ کے لیے مٹی میں سلا دیا گیا کوئی کمبل اچھا نہیں لگ رہا کوئی بستر اچھا نہیں لگ رہا کوئی لحاف اچھا نہیں لگ رہا اور خود مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا یہ زندگی ہے جس زندگی کا انجام یہ موت ہو اس سے جی لگانے والا کتنا بڑا پاگل نادان ہے کتنا بڑا احمق ہے کہ بنانے والے نے کہا مل حیات دنیا اللہ متا غرور دھوکا غور سے سنو اہ نمل حیات دنیا لائب ولهب وزينة بينكم وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد اے میرے بندو غور سے سنو یہ ایک ضروری اعلان سنیے نہیں ہوتا ایک ضروری اعلان سنیے بار بار دہا جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے لکھا رہا ہے اے ایک ضروری اعلان سنو اعلانو کان کے پردے کھول کے سنو اے لمو دماغ کے دریچے کھول کے سنو اعلانو اپنے دل دماغ کو لگا کے سنو کیا یا اللہ اینم الحیات دنیا لائق یہ ہزم پروانہ کے گھر اور یہ کینٹ گلگشت کے گھر اور یہ ہند سندھ ایران توران کے گھر لائب کھیل ہے لہو تماشا ہے فضولیات ہے وزینتن زیب وزینت ہے بکفا کرم بینکم تکدر اور مستی ہے وہ فل مال کی دوڑ ہے اولاد کی دوڑ ہے مال کی دوڑ ہے یہ تمہاری حیثیت اور حقیقت ہے اور سمجھو مثال کے ساتھ بارش آئی کھیتی لہلائی آج ابل کو سارا بارش آئی کھیتی لہ لہنے لگی سر سبز ہو گئی پھر ہمارا حکم آیا اور وہ پیلی ہو گئی پھر اپنے ہاتھوں سے تم نے اس کو کاٹ لیا اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے اس کا بھوسا اڑا دیا دیکھنا نا اپنے ہاتھوں سے تم نے اولاد کو پروان چڑھایا پالا پوسا گھر بنایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے مٹی میں ڈال دیا اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کھیتی کو تیار کرتا ہے وہ سر ہوتی ہے وہ نظروں کو بھاتی ہے پھر ایک دن خود جا کے درانتی لے کے شروع ہو جاتا ہے بھائی سب کٹ رہی ایسے ہی ایک دن ہم کٹ جائیں گے اور ہمارا ہماری زندگی ایک ماضی کی داستان بن جائے گی اور پھر یہ بھی لوگ بھول جائیں گے کہ کون تھی اور کون تھا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بھاگ نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے لڑ نہیں سکتے جھوٹ نہیں چلے گا جھوٹ نہیں چلے گا وہاں اپنا کیا سامنے آئے گا اللہ اس جہان کو توڑے گا اور اس جہان میں قیامت کا سور پھونکے گا وہ وہ بادشاہ ہے جس کے ارادوں کو کوئی ٹال نہ سکتا اور میں وہ عاجز ہوں جو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ وہ بادشاہ ہے جس کے بغیر کوئی زندگی نہیں لے سکتا اور میں وہ عاجز ہوں کہ ایک سانس اندر جا کے باہر آ جائے میں اس میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہوں وہ وہ بادشاہ ہے جس کو اپنے ارادوں سے کوئی روک نہیں سکتا اور میں وہ عاجز ہوں کہ اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ کے نور کا محتاج وہ وہ بادشاہ ہے جس کی چاہت کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور میں وہ عاجز ہوں جو ایک قدم اٹھانے میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہوں اپنے ہاتھ کی حرکت میں اللہ کا محتاج ہوں کروٹ کے بدلنے میں اللہ کا محتاج ہوں سانس کے لینے میں اللہ کا محتاج ہوں نظر کے دیکھنے میں اللہ کا محتاج کان کے سننے میں اللہ کا محتاج ہوں زبان کے حرکت اور بولنے میں اللہ کا محتاج ہوں نیند کے آنے میں اللہ کا محتاج ہوں بیدار ہونے میں اللہ کا محتاج ہوں اٹھنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں پیشاب پخانے میں اللہ کا محتاج ہوں میرا پیشاب روک دے تو چلا نہیں سکتا وہ چلا دے تو کوئی روک نہیں سکتا نو علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو تین آدمی بھاگ کے ایک گھاڑ میں گھس گئے اوپر پتھر رکھ لیا کہ اب اندر پانی نہیں آئے گا اللہ چاہتا تو پانی اس کے اندر بھی گھسا دیتا اور داخل کر دیتا کیا مشکل تھا پانی کی ایک موت پتھر اٹھا کے باہر کر دیتی پانی اندر سے آیا تھا پر اللہ نے ان کو ان کی بے عقلی میں مارا تھوڑی دیر میں تینوں کو شدید پیشاب کا تقاضا ہوا اور تینوں پیشاب کرنے بیٹھے اللہ نے پیشاب کو چلا دیا اور وہ روکنے کے باوجود بھی نہ رک سکا تینوں اپنے پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے اللہ سے ٹکراتے ہو اس بادشاہ کو سمجھا دیا وہ کون ہے الرحمن وہ رحمان ہے کہاں ہے اللہ عرش پر اس کا قرار ہے حکومت کتنی نہیں ہے لما خسما وا آسمانوں میں رما دئی نہ درمیان میں میں اتنی لمبی چوڑی حکومت ہے ہمیں کون دیکھے گا اسلام آباد والے کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں یا ملتان کے ڈی سی کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں تو جس کی اتنی لمبی حکومت ہو اس کا اسے کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس کو آگے صاف کیا رہی نہ ہو یا تم میری حکومت کی لمبائی چوڑائی سے غفلت میں نہ پڑ جانا کہ اسے پتہ نہیں چلتا تم زور سے بولو یا دل میں بولو میں تم سب کچھ سنتا ہوں تم سب کو دیکھتا ہوں تم سب کو پرکھتا ہوں تم سب کو کھلاتا اور پلاتا ہوں ولا تحسبن اللہ غافلا اور میں تم سے ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوں ہمارا پیدا ہونا ہر کوئی اتفاق نہیں بہت بڑا حادثہ ہے اور اب اس سے بڑا حادثہ موت کا آنے والا ہے تو میرے بھائی اور بہنوں اس دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت چوکس رکھنا کب بلا لے دور تو دوسرے کے ہاتھ میں ہے نا کب کاٹ لے جب چاہے کاٹ دے جب بلا لے وہ کب ہمارے پروگرام دیکھے گا کیا اس کے منصوبے پورے ہو گئے اب بلا لو جب چاہے بلا لے لے قیامت بھی اچانک آئے گی اور موت بھی اچانک آئے گی کوئی کیا کہہ سکتا ہے پھر اللہ جل جلالہ نے اس دن ایک دن اس جہان کے ٹوٹنے کا رکھا ہے ان کان وہ مقرر ہے وہ کیا ہوگا اس دن یوم تشقق السماء آسمان پھٹے گا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت اجنک لربها با زمین ادا دکھ کا ارد دکن دکا یہ آپ نے دیکھا مزدور جو ہوتے ہیں پتھر روڑی نہیں توڑ رہے تھے ہتھوڑی سے پتھروں کو توڑ رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ادا دکھ کا تل ارد دکن دکا یا تیرا رب اس زمین کو روڑا روڑا کر دے گا پتھر توڑے جاتے بجری بن جاتی نا پتھروں کی بجری جب تیرا رب اس زمین کو بجری بنا دے گا ایک ایک ٹکڑا اس کا جدا کر دے گا زمین میں اور زلزلے پہاڑ روئی کے گالے تکون یقون کل مد پور انسان پتنگے پروانے اور پہاڑ روئی کے گالے اور زمین میں بھونچال اور زلزلے اور ہواؤں میں سنسناہٹ اور سرسراہٹ اور انسان مرد عورتوں کی چیخوں پکار تب ہے لو کلو مردا اما اور باٹ یہ وہ دن ہے جب لوری دینے والے جس کو مائیں لوریاں دے رہی ہیں اس بچے کو مائیں اٹھا کر پھینک دیں گے تب ہیلو کلر اما اور باٹ جس بچے کو مائیں دودھ پیتی ہیں اس کو بھی پھینک کے بھاگ جائیں گے علیہ السلام آج بڑے مصروف ہیں کہ آج زمین والوں کو بھی موت دینی ہے فرشتوں کو بھی مارنا ہے جنات کو بھی مارنا ہے شیطان کو بھی مارنا ہے اور اللہ کے سوا اس سب کو موت کا کڑوا گھونٹ پلانا ہے آج اسرائیل بہت مشہور ہے میں اس دن خوشی سے مروں میری موت آئے تو میں خوشی سے مروں میری جان نکلے تو مکھن سے بال کی طرح نکلے میں قبر میں جاؤں تو پہلے سے کمبھ کم میں بجلیاں لگ چکی ہوں اور وہاں ویشنی بسر بچ چکے ہوں اور جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہوں اور میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی محبت میرا ساتھ ہو یہ ساری میری آپ کی ضرورت ہے ضرورت ہے گرمیائی ہم نے ایئر کنڈیشن چلا لیے غریبوں نے پنکھے چلا لیے تو قبر کی گرمی کو کون سا ایئر کنڈیشن دور کرے گا ہاں نہیں چلے گا ایک دن یہ نظام ٹوٹے گا زمین آسمان عرش فرش لوح قلم سب کچھ گیا ایک اللہ رہ جائے گا بس سب فنا حتیٰ کہ جب اللہ کہے گا نا جبرائیل تو بھی مر جا میکائل تو بھی مر جا عرش کانپ جائے عرش تھرا جائے گا یا اللہ یہ ان کو بھی مار رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا فقط کپت الموت علی من کان تحت عرشی میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا سب مریں گے گئے پھر اسرافیل تو بھی مر جا وہ جو سور پھونک رہے وہ سور کہاں جائے گا عرش کے اوپر چلا جائے گا پھر عرش کے فرشت تم بھی جاؤ وہ بھی گئے پھر اسرائیل اوپر اللہ نیچے اسرائیل کا جا جا تو بھی چلے مر میرے حکم سے جیسے پیدا ہوا اللہ کے حکم سے سب کو مار مٹا کے بیٹھا اکیلا اکیلا ہے اکیلا رہے گا اکیلی ذات ہے جس سے نہ بیوی کی ضرورت نہ بچے کی ضرورت نہ ساتھی کی ضرورت نہ ہمارا کی ضرورت نہ مشیر کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت نہ کسی مونس کی ضرورت نہ کسی رہبر کی ضرورت نہ کسی جی لگانے والے کی ضرورت نہ کسی مددگار کی ضرورت نہ کسی پہرے کی ضرورت جسے روٹی کی ضرورت نہ ہو نہ پانی کا محتاج نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج نہ سونے کا محتاج نہ آرام کا محتاج نہ تھکے نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے کل ہو وفی شان اپنی شان میں ہر وقت اپنی عزت و جلال میں ہر وقت کامل جلال جبروت میں حیبت میں قدرت میں کبریائی میں کامل ذات سب نٹاخے کہے گا چارا جیسے بنایا ویسے مٹا دیا اب تمہیں پھر میں زندہ کروں گا جب چاہوں گا پھر ایک اور آواز پڑی پڑے ایک آواز پڑے گی پھر یہ دوبارہ حسن پروانہ کے قبرستانوں سے نکل رہے ہاں زمین اپنے اندر اخرجت الارض وقال الانسان ما لها القبور بعثرت بعثرت القبور القور ما حصے الصدور قبریں اکھڑیں مرد نکلے عورتیں نکلی نکلتے ہی پتہ چل جائے گا کون کامیاب کون ناکام نکلتے ہی کیونکہ جب قبروں سے نکلیں گے تو کچھ کے چہروں پہ سورج چمکتا ہوگا اور کچھ کے چہروں پہ کالی رات کی تاریخی ہوگی میں پتا چل جائے گا یہ عورت کامیاب ہو گئی کیوں چودہ رات کا چاند چڑھا ہوگا چہرے پر یہ عورت ناکام ہو گئی کیوں کالی رات افریقہ کی ہرشن سے بھی زیادہ بدسورت ہو گئی دنیا کے حسن جمال تک کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو حسن ڈھل جائے جو جوانی بہاٹے میں بڑھ جائے سورج کے نسف نہار کو نہیں دیکھو سورج وسط میں نسف نہار یعنی جب سورج درمیان میں آیا تھا وہ اس کو نہ دیکھو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت غور سے دیکھو کہ اس کے حسن کو کس نے چھین لیا اور اس کی سفیدی کو سیاہی میں کس نے بدل دیا دنیا کے حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان یہ کس چیز پہ فخر کرتا ہے اس کے سارے وجود میں بدبو بدبو بھری ہوئی ہے یہ نہائے نہیں یہ کنگھی نہ کرے یہ تیل نہ لگائے یہ خوشبوئیں نہ لگائے تو کون کس کے پاس بیٹھے اپنی بدبو سے خود پریشان ہو جائے تو کچھ چہرے نکلیں گے کالے سیاہ تاریخ کچھ نکلیں گے سورج چاند کی طرح چمکتے دمکتے اس دن کے لیے ہم تیاری کریں اور اس اللہ کو راضی کریں جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی ہے اگر کسی کا اعلان ہو گیا ناکام ہے اب نہ ماں بچائے گی نہ باپ نہ بھائی نہ بہن رشتے دار پکڑو ہو فغلو ہو ہو ثم الجحیم صلو پکڑ کے پھیل دو جہنم کی آگ میں اب نہ ماں نہ بیوی نہ خان نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بہن نہ بھائی نہ باپ کوئی قریب نہیں آئے اللہ کی پکڑ آئی لے جائے جہنم میں کوئی نہیں بچا سکتا جہنم کا ایک پانی کا لوٹا سات سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر کھولنے لگیں کیا خیال ہے کوئی آسان قصہ ہے بہت بڑی گھاٹی ہے بہت بڑی گھاٹی ہے اور جنت کا جنت میں سے جنت میں سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو زمین میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان اس سے مہک جائے اور روشن ہو جائے خوشگوار ہو جائے جنت کی عورت ہوا میں دوپٹہ لہرا دے تو ساتوں بر اعظم اس سے خوشگوار ہو جائے تو معمولی کیسا نہیں ہے اس وہ وقت میرے بھائی اور بہنوں یاد کریں جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور ترازو ہل رہا ہے چاروں طرف نے کا گھیرا ہے اس کے پیچھے فرشتوں کا پہرا ہے اس کے آگے جہنم کی بھڑک ہے اور اس کی چیخ و چنگھاڑ ہے اس کے پرے جنت ہے اور اس کا صاف ہے اور اوپر اللہ کا عرش ہے اور سوری کائنات میں سے عورت کو سر کے بالوں سے پکڑ کر تراجو کے سامنے کھڑا کیا رہا اور مرد کو سر کے بالوں سے پکڑ کر تراجو کے سامنے کھڑا کیا جا رہا رہا دے حساب ارے کا دم تھا بتا آج کیا کیا کر کے آیا ہے تو سارا جہان دیکھ ہوگا سانس رک رہے اس کا کیا حال ہوگا جس کا حساب آ رہا ہے اور ادھر اچھائی نیکی آ رہی ادھر گنا آ رہا ہے ادھر نیکیاں ادھر حسنات ادھر سی آپ ادھر تراجو ہل رہا اب یہ ہو رہا اگر یہ سیدھے ہاتھ والا نیچے ہو گیا تو نہیں ہوگی اگر الٹے ہاتھ والا نیچے ہوگا تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تو اس کا تو اگر موت ہوتی تو یہ خوف سے مر جاتا کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہو یوم یجعل الولدان شیبا وہ دن جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے اللہ کے خوف سے کہ براہ راست اللہ کا سوال ہے بول بھائی اے میری بندی آج کیا لائی ہو اے میرے بندے بولو آج کیا لائے ہو لاؤ بھائی دکھاؤ کیا ہے دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے چھپاتا ہے اور آپ اپنے پردے کھول دے گا اٹھا دے گا بتا دے گا کتابت کفا بنفسک سکل علیک حسیبہ پڑھو اپنی کتاب کو اس نے سب کچھ کیا وہ ہے جو تم نے کیا ہے کیسے انکار کرے کیسے بھاگے یہ وہ بہت بڑا وحشت ناک دن اور حیبت ناک دن ہے جس کے تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے اسلام عطا فرمایا اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر عورتیں بھی مزہ کر سکتی ہیں اور مرد بھی مزے کر سکتے ہیں دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جائیں اس کے لیے ایمان چاہیے تبلیغ میرے بھائی اور بہنوں یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو سیکھ لے اپنے اللہ سے تعلق کو سیکھ لے اور اپنے اللہ کی فرما برداری سیکھ لے تاکہ اس رشت ناک دن میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اللہ پر فدا ہونا سیکھ لیں ہم پیسے کے غلام نہیں خواہشات کے غلام نہیں یا اللہ تو کیا چاہتا ہے تیرے اوپر مر مچ جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اور اللہ کے ختم پر اٹھتا چلا جائے پھر کون کیا کہتا ہے کام بند کر لے چلو اللہ کی طرف ففروا اللہ دوڑو اللہ کی طرف انی لکم منہ نظیر مبین اس اللہ کی طرف جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے اس کی طرف آؤ تو اس محنت کو ہم سیکھ رہے ہیں یہ کلمہ سیکھ رہے ہیں اللہ سے محبت سیکھ رہے ہیں اللہ کا یقین سیکھ رہے ہیں اللہ پر اعتماد سیکھ رہے ہیں کہ جب میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے تو میں اللہ سے ہی مانگوں جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ کی اطاعت کروں اور نافرمانی پہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں کہ وہی میرا حساب لینے والا اور اسی کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے جان جائے یا آن جائے جو جائے جاتا ہے تو جائے رہتا ہے تو رہے ہمیں حکم الہی کو پورا کرنا ہے شرون کی ایک باندھی تھی السلام پہ ایمان لے آئی رون کو پتہ چل گیا اور اس نے اپنا دربار سجایا ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا نیچے آگ جلائی جب تیل کھولنے لگا تو اس لڑکی اس عورت کو بلایا اس کی دو بیٹیاں تھیں ان کو بلایا ایک دودھ پیتی تھی ایک ساتھ چلتی تھی اب اس کو کھڑا کر کے کہنے لگا اگر مجھے رب مانتی ہے تو یہ زندگی مبارک تیرا گھر بھر دوں گا سونے چاندی سے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے تو پہلے تیری دونوں بیٹیوں کو آگ میں جلاؤں گا تو نہیں جلاؤں گا بول اس نے کہا کہ یہ تو میری دو ہیں اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی ہم کیا کہتے ہیں کیا کریں گے رشتے دار نہیں مانتے کیا کریں گی برادری نہیں مانتی کیا کریں گی رواج ہیں جی سسرال والے نہیں مانتے رجیم کے والے نہیں مانتے رجی بیوی نہیں مانتی نہ رجی خامن نہیں مانتا نہ ماحول نہیں مانتا یہ ہمیں قبر میں چھوڑا لیں گے ہمارے قبر میں ساتھی ہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں یہ کیا کہہ رہے میری دو ہیں اگر اور ہوتی تو میں اس کو بھی ان کو بھی اللہ پہ قربان کر دیتی دے کر دے تجھے کرنا ہے اللہ اکبر تو میں اس کے سامنے بڑی بیٹی کو ٹانگوں سے پکڑا اور سر کے بل تیل میں ڈال دیا کیا ہم نے پکوڑے تک چلتے نہیں دیکھتا گھروں میں اپنے اور تم پکوڑے ہیں یہ بات پکوڑوں دیکھا نہیں کیسے جب بیسن اندر جاتا ہے تو تیل کیسے کھولتا ہے جس ماں کے سامنے بیٹی کو پکوڑے کی طرح تلا جا رہا ہو اس ماں سے پوچھے تو صحیح اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی ایمان یہاں تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے ہمارے پاس وہ ایمان نہیں وہ ایمانی سرمایہ نہیں جو ہمیں یہاں تک لے جائے اس لیے ہمارے یہ ہیں وہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا میں خود نہیں مانتا ہوں بازو کا میں خود نہیں مانتا ہوں تو اس کا ماں کا کلیجا پھٹ گیا غم کی وجہ سے پتھر کا نہیں تھا نا تھی تو ماں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور اس اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ رہی اماں سور کرو سور کرو ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں پھر جو دوسری تھی معصوم بچی چھوٹی اس کو اٹھایا اور اس کو ماں کے سامنے سر کے بل تیل میں ڈال دیا اور وہ معصوم نندی منڈی جان وہ ایک آن میں اس کی تو چیخ بھی نہ نکل سکی جل گئی اور پھر اللہ نے پردہ اٹھا دیا ماں کی آنکھوں سے اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہ اماں صبر کرو صبر کرو ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں جب اس کو پکڑا ڈالنے کے لیے تو اس نے کہا فرون میری ایک درخواست ہے کیا ہے کہ ہم تینوں کی ہڈیوں کو کٹھا دفن کر دیں پیچھے تو تھی تھیں گوشت تو سارا تیل نے جلا دیا تھا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھا دفن کر دینا اور میری کوئی خواہش نہیں کہنے لگا ہاں یہ تیری خواہش پوری کر دی جائے گی تو اس کو بھی تیل میں ڈال دیا اگر یہ وہاں کلمہ کفر کہہ دیتی جان بچانے کے لیے تو جائز تھا تاکہ ٹھیک ہے میں تمہیں رب مانتی ہوں لیکن اندر میں ہوتا کہ میرا اللہ رب ہے تو یہ جائز تھا لیکن محبت کی ایک سطح ایسی ہے ایمان کی ایک سطح ایسی ہے جہاں جان لگانا بچانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہوا کا صبر کا انگم تصویر وہ بکا کا علم یجر تم کا اوجرا امر الفاد لسان ہو وجہ نہ ہو قتم نہ ہوا کفا وہ جسم کا مختو ستا نسیم نہیں ایمانی تینوں ماں بیٹھ اٹھا جل ایک گڑھ میں دفن کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہزار برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے مو علیہ السلام کے دو ہزار سال کے بعد اور پھر چالیس برس عمر گزری نبوت ملی پھر دس برس کے بعد معراج ہوا تو دو ہزار پچاس سال کے بعد جب آپ بیت اللہ سے بیت المقدس آئے اور بیت المقدس یعنی فلسطین اور وہاں سے آپ آسمان کی طرف کو چلے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی نیچے سے غریب سے تو آپ نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو علیہ السلام نے سارا قصہ سنا کر کہا یا رسول اللہ جہاں ان ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جو اللہ کے نام پہ مرتے ہیں وہ یوں زندہ ہو جاتے ہیں اور جو نفس و شیطان کے نام پہ مرتے ہیں ان کے نام تو کیا ان کے نشان ہی مٹا دیے جاتے ہیں تو ہم اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑے گھر چھوڑے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی اللہ کے رسول کی محبت نہیں ملتی آج تک جو نافرمانی ہوئی اس سے توبہ کریں آج تک جو حکموں کو توڑا اس سے توبہ کریں اور آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا عزم کریں کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ملک مال نہیں چاہیے اس کے لیے طریقہ محمدی چاہیے ہماری گھروں کی معاشرت میں ہماری عبادات شادی بیاہ میں لباس میں گفتار چال ڈھال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی جھلک آنے لگ جائے سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے لہذا اس کی ماننا ماں سے بھی پہلے ہے باپ سے بھی پہلے ہے بیوی سے بھی پہلے ہے کھانا سے بھی پہلے ہے بچوں سے بھی پہلے ہے سب سے پہلے اے اللہ تو کیا چاہتا ہے ہمیں اس نے کہاں سے انسان بنا دیا سارا جہان خدمت پہ لگا دیا ساری کائنات کے خزانے ہمارے لیے پیدا فرما دیا اور اس کے بعد ہمارا محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جی جو اشارہ کرتے تو مکے کے پہاڑ سونا بن جاتے لیکن اپنی امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے ساری زندگی پیڑ پہ پتھر باندھ کے گزار دی جو اشارہ فرماتے تو جنت کے کھانے زمین پہ اتر آتے لیکن اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے گلی سڑی کھجوریں کو کھائیں اور جنت کے کھانے نہ اتروائے باغ میں جا رہے ہیں باغ میں عبداللہ میں عمر بھی ساتھ ہیں نیچے کھجورے پڑی ہوئی ہیں کھجورے گری ہوئی کھجوریں تو وہ اٹھا کے آپ کھانے لگے گری پڑی کھجور کا کھانا جائز ہے وہ آپ اٹھا کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے عبداللہ تو نہیں کھاتا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں تو آپ نے فرمایا بل انا اشتہی ہے عبداللہ مجھے بھوک ہے صبح وقت آج چوتھا دن ہے میں نے ایک نہیں کھایا یہ مشقت آپ نے کیوں برداشت کی اپنی امت کے لیے کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو چار دن کی بھوکی رہ کر بچوں کو کھلائے جب سر پہ پڑتی ہے نا تو اولادوں کو چھوڑ کے ہر کوئی بھاگتا ہے اس لیے سلمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے محبوب چیز کیا ہے اپنا نفس آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہے ہر انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہے اس لیے آپ نے کہا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ دو کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان کامل ہوگا تو اپنی امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے بھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں پیڑ کے پتھر باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں اور پرانی گلی سڑی کھجوریں کھا رہے ہیں ایک اشارہ کرتے تو سارے مدینے کے مکے کے پہاڑ سونا بن کے آپ کی خدمت میں آ جاتے اور سنو اللہ نے پیش کیا آپ مینا میں آپ سفا پہاڑی پہ کھڑے تھے تو کہنے کے جبراہیم اللہ کی قسم آج میرے گھر میں ایک مٹھی جاؤ کو نہیں روٹی پکانی ایک مٹھی لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم آسمان کا دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ تیر کی طرح زمین پہ نازل ہو گیا ہاتھ میں بس بہت بڑا تھال ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا اور اس میں چابیاں پڑی ہوئی رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اگر آپ فرمائیں تو یہ سارے پہاڑ سونا بنا دو اور ہر ہی ہو خزاں اب سر مکانی ساتوں بر اعظم کے خزانوں کی یہ چابیاں ہیں ان کے خزانوں کی چابیاں یہ ہیں لے لیں آپ اور اللہ پوچھ رہا ہے اکدم رسولہ اور ملکن رسولہ آپ کون سی نبوت چاہتے ہیں بادشاہی والی سلیمانی نبوت سلیمان سلمان والی کر وقت یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں تو آپ نے کہا بل عبدن رسولہ میں غلامی والی نبوت لینا چاہتا ہوں بادشاہ نہیں چاہیے میری ساری امت بادشاہ ہوگی تو میری امت کے فقیروں کو تسلی کون دے اس کے بعد کبھی زندگی میں نے آپ نے چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دو زامن چوکڑی مار کے ایسے کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا ہمیشہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کھانا کھایا یا اپنے پاؤں پہ بیٹھ کے ایک پاؤں کھا کے ایک پاؤں رکھے کہ کیا کہتے کہ میں غلام ہوں اللہ کا میں ایسے کھاؤں گا جیسے نوکر کھاتا مالک کے سامنے نوکر چوکڑی مار کے تو نہیں بیٹھتا کیا میں اپنے مالک کے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھوں نہیں ساری زندگی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا کہ میں نوکروں کی طرف کھیل گا ساری زندگی لگا کے نہیں تھا کہ میں نے غلامی کو اختیار کیا ہے میں غلام بن کے زندگی گزاروں گا ایک اشارے پر سارے کافروں کی گردنیں اڑ جاتی وہ جو قتل کی اسکیمیں بنانے والے تھے ان کے لیے بھی ساری ساری رات رو کے دعائیں کی جا رہی وہ پتھر مار رہا وہ دعائیں رہا ہے گھر اجڑ گیا بچیوں کو طلاق ہو گئی ابو لاب کی ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے دونوں بیٹوں کا حضرت رقیہ اور سنگ جو بعد میں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی پہلے حضرت رقیہ پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو اور وہ باری باری مرتی تو میں سب ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا تو ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے تھا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور ابو لہب نے بکواس کی تیرے ہاتھ ٹوٹوں کو نسل جمع کیا تھا تو اس پر اللہ نے قرآن تو اس نے اگر اپنے بیٹوں سے کہا میں گھر میں نہیں آؤں گا جب تک تم اس کی بیٹی کو طلاق نہ دیتے تو اتبا جو بڑا بیٹا تھا آپ حرم شریف میں تشریف فرما تھے تو آیا حرم میں آیا ابھی ظالم نے طلاق دینی ہے تو گھر میں جا کے حرم میں آیا اور آپ کے گردان کو پکڑ کے جھٹکا دیا جس سے آپ کا گردان پھٹ گیا اور کہیں گے بیٹیوں کو طلاق ہے طلاق ہے تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا تائف کے پتھر کھا کے بدوانی کی لیکن بیٹی کا غم ایسا لگا کہ ایک دم منہ سے نکلا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے اوپر کسی کتے کو چھوڑ اما اسأل اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس اس کو اپنا کوئی کتا چھوڑ دو تو اس کا قافلہ گیا شام زرقا ایک جگہ ہے اردن میں ہم وہاں گئے ہوئے ہیں وہاں جنگل تھا جب یہ وہاں اترے تو ایک شیر باہر نکلا اور اس نے سارے قافلے کو دیکھا تو اتبا لگا یہ مجھے کھا جائے گا مجھے محمد کی دعا لے ڈوبے گی بد دعا انہوں نے کہا گھبراہی ہم تیرا پہرا جائیں گے طرف انہوں نے اپنے پہرا رکھا اور اس کو درمیان میں اونچی جگہ پر سلا دیا اور خود پہرے پہ بیٹھ گئے اللہ نے سب کو سلا دیا کوئی اپنی طاقت سے تھوڑا جاگ سکتا ہے سب سو گئے تو شیر آیا ایک ایک کا منہ سونگا اس نے ایک ایک کو سونگتا سونگتا سونگتا اتبا کی جگہ پہ پہنچا تو اوپر جگہ نہ تھا اس کی جگہ اوپر بنائی تھی تو نیچے سے چھلانگ لگایا سیدھا اس کے منہ کو اور سر کو اپنے منہ میں لے لیا اور جیسے ہڈی چبائی جاتی ہے ایسے اس کے سر کی کھوپڑی کو چبا کے ریزا ریزا کر کے پھینک دیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو پہنچی ہے یہ بیٹی کے صدمے سہے کہ میری امت کو ہدایت مل جائے اب ہم ان سے غداری کریں تو طریقہ تو نبوت والا ٹھیک ہے پر کیا کریں ہمارے رشتے دار نہیں مانتے ہمارے عزیز نہیں مانتے اللہ اکبر جنہوں نے قیامت کے دن چھوڑ دنیا میں بے وفائی کرنی ہے جو اولاد دنیا میں آنکھیں دکھائے باپ سے کہ ہمارے لیے کیا کیا تم نے اولادیں کہتی ہیں باپ سے ہمارے لیے کیا کیا ہے تم نے ان کے لیے ہم اللہ کے نام فرمان ہو جائیں اور اللہ کے رسول کے نام فرمان ہو جائیں جو دنیا میں ساتھ نہیں دے رہے وہ قیامت کے دن ساتھ کیا دیں گے اور اس کا ساتھ تو دیکھو ساری زندگی پتھر کھائے اللہ کو بھی ترس آیا تو کہے تو ان کو ہلاک کر دو ان کو دو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دو ان شیٹ الاخشبین ان پر دونوں پہاڑوں کو چڑھا کر ان کو سرما بنا دو کہ نہیں یا اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں سلطان کیسا بادشاہ ہے ابھی جانے کا وقت آیا تو دروازے پہ جبریل اندر آ گئے یا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اجازت مانگتا ہے اسلم اندر آئے تو یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی میں آئندہ کسی سے لوں گا لیکن آپ کے بارے میں آپ کا رابطہ رکھ ہوا تو اجازت ملے تو اندر جانے میں تو واپس آ جائیں گے رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا میں آج تک کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ جانا ہے رہنا ہے لیکن آپ کے بارے میں آپ رب نے فرمایا ہے کہ میرے نبی سے پوچھنا آنا چاہے تو آ جاؤ رہنا چاہے تو جب تک رہو رہو کوئی پابندی نہیں اس کے لیے تو یا رسول اللہ اب آپ کا ارشاد ہوگا تو میں اس کے مطابق کروں گا اگر آپ فرمائیں میں نے جانا ہے تو میں اپنا کام شروع کرتی ہوں آپ فرمائیں میں نے نہیں جانا تو میں واپس جاتا ہوں بعد میں السلام سے فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب دوں جو زندگی میں بھولا نہ موت کے جھٹکوں پہ بھولا نہ قیامت کے دن بھولے گا تو سارے نبی بھی نقصی نقصی کہیں گے اور وہ امتی امتی کہیں گے ایسے ہم درد کی زندگی کو چھوڑ دینا ان سے بڑا پاگل کون ہوگا ایسے ایسے عظیم نبی کی زندگی کو چھوڑ دینا اور پھر عزت تلاش کرنا سونے چاندی میں زیور کپڑے میں سے بڑا پاگل کون ہوگا اگر سونے چاندی زیور کپڑے میں عزت ہوتی تو حضرت فاطمہ کی بڑی بارات جاتی بڑا جہیز ملتا سونے چاندی میں لاد دیا جاتا اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا تو ایک پہاڑ سونا بن کے فاطمہ کے گھر میں اتر جاتا لیکن یہ کیسی بارات ہے کہ جس کے ساتھ نہ کوئی باجا نہ گاجا نہ میلا نہ ٹھیلا نہ کوا نہ پڑا اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سربار اپنے پاؤں کو چل کر اپنے خان کے گھر جا رہی نہ کوئی بارات آئی نہ کوئی لینے آیا اور نہ باپ چھوڑنے گیا ان نے ایمن سے کہا ان نے ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ گیا مغرب کی نماز میں یا منگنی پہ لاکھوں روپئے لگ رہے منگنی کے جوڑے کا حساب کون دے گا قیامت کے دن کون حساب دے گا بہلا نے پوچھ لیا تو بیس ہزار کیوں خرچ کیے تھے تو تیرے کم نہیں دیے تھے تو بیس ہزار میں تو دو غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی فاطمہ جاؤ بیٹا علی کے گھر چلی جاؤ بھائی فاطمہ کہتی مجھے پتہ نہیں کہ میری آج رخصتی نہیں ہے بھائی سلی نے کہیں مسجد میں کہا دیا نکاح کے بعد دو مہینے گزر چکے تھے یہ چار مہینے یا رسول اللہ رخصی ہو جائے کہاں کر دیں گے ہاں کر دیں گے گھر میں آئے مغرب کی نماز پڑھا کے نوافل سے فارغ ہوئے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تو انہیں ایمن یہ فاطمہ ہے جب علی کے گھر چھوڑ کے آ گئے یہ میرے حبیب کی بیٹی کی بارات جا رہا دو جہان کے سردار کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے نوجوانوں جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ان کی ماں میری عزت شرافت اپنے پاؤں پہ جا رہے ہیں خزاؤ جبرائیل اللہ سے پوچھ جبرائیل اللہ سے پوچھ کے میرے ساتھ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے علیہ السلام واپس کرو علیہ السلام واپس آ کر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ساتھ دیں گے کا کر عینی اور میری آنکھیں چھنڈی ہیں علم رفیق الاعلیٰ حضرت عائشہ نے یہ آخری جو اگلی باتیں وہ نہیں سنی وہ تو وہی کی باتیں لیکن یہ آواز سنی اللہم رفیق الاعلیٰ اللہ اوپر والوں کا ساتھی اب بنا دے حضرت عائشہ کے زبان سے اب اللہ یختارنا اب جدائی آ گئی اب جدائی آ گئی اللہ حافظ جہریل اسلام کہنے کے بعد سول اللہ اچھا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد وہی کا سورج ڈوب اور دنیا میں نہیں آؤں جبری آتے تو ہیں وہ کام گیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہی کا رسول اللہ پھر آج ختم کہانی مک گئی دنیا کا سب سے تاریخ دن ہے جس دن اللہ کا حبیب دنیا سے اٹھ گیا خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینے میں اس سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا تھا جب رسول پاک مدینے میں تشریف لائے سید الوداع ایک گھاٹی ہے مطلب یوں چڑھائی جاتی ہے پھر اترائی جاتی ہے تو یہاں سے قافلے مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب کو پتا چل گیا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اپنی جنوب کی نماز بنو سالم میں پڑھائی پھر یوں چکر لگاتے ہوئے سنیت الوداع میں آپ اونٹنے پہ سوار تھے تو آگے بچیاں عورتیں چھتوں پہ عورتیں بچیاں گلیوں میں کھڑی ہوئی انتظار تو جب آدمی یوں چڑھائی پر چڑھتا ہے تو ایک دم چہرہ سامنے آتا ہے تو جب آپ یوں چڑھائی چڑھی آپ نے اور آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا تو بے حساب کا مدینے کی بچیوں کے منہ سے نکلا کل آئی بگرو آئی وہ چودہ رات کا چاند نکل آیا بے تنی آئی وہ ودا کی گھاٹی سے اب چہرہ مبارک یوں نمودار ہوں ذرا کسم فرمائیں یوں چڑھائی آپ چڑھ رہے ہیں کوٹلی پر سوار ہیں اور ایک دم آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہوا تو سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا تلا بگر وہ ودا کی گھاٹی سے چودنی کا چاند نکل آیا وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی ہمارے اوپر بھی اللہ کا شکر وزن ہو گیا اللہ اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے پاس وہ شریعت لے کر آئے ہیں جس پر چلنا ہماری زندگی کا مقصد ہے شرف المدینہ آپ نے مدینے کو شرف بخشا پہلکن سے مچے کہ اس دن سے زیادہ حسین دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا تشریف لا رہے اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور بچیاں بھی یہ بار بار پھڑ رہے لمبا قصیدہ ہے بار بار اس کو گوا رہے اور پھر کبھی ہم ہیں کہ جس دن آپ دنیا سے گئے اس دن سے اندھیر دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا جب آپ دفن کر کے آئے تو فاطمہ ربی اللہ عنہ بے قرار ہو کے گئے انس کیا تمہارے دل کیسے گوارا کیا تمہارے دلوں نے تو تم نے رسول پاک کو مٹی میں چھپا دیا نفوسکم ان حقیتم علی رسول اللہ التراب کیسے تمہارے جیو میں کیسے تمہیں تمہاری ہمت ہوئی کہ تم نے دو جہان کے سردار کو مٹی میں چھپا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبت سبت علی علی علی انہا الایام سرن لیالیا ماذا من شم تربت احمدی اللہ یشم الزمان غوالیا میرے وہ مصیبتیں آئیں کہ پہاڑوں پہ آتی تو روزہ روزہ ہو جس نے رسول پاک کی قبر مبارک کی کو سونگ لیا دنیا کے ساری خوشبوئیں اس کے سامنے ہیش ہو گئی پست ہو گئی تو یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جو کوئی جماعت نہیں کوئی الگ فرقہ نہیں بن گیا یہ کلمے کی محنت ہے کی کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اللہ اس کے رسول کے احسان کو یاد کر کے ان کا فرما بردار ہو جائے ان کی مانے اپنی نہ مانے اور اس کو سیکھے یہ بن سیکھے نہیں آتا بن سیکھے نہیں آتا یہ عورتوں کے لیے اللہ کے کچھ الگ احکام ہیں مردوں کے لیے اللہ کے کچھ الگ احکام ہیں اور کچھ احکام مشترک ہیں عبادات سب کی سانگی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے پھر کچھ گھر کے احکام ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہیں کچھ بازار کے احکام ہیں جو مردوں کے ساتھ ہیں کچھ معاشرت کے احکام ہیں جو دونوں کے ساتھ ہیں کچھ حقوق کے احکام ہیں جو اولاد کے ساتھ ہیں میری بیوی کے ساتھ ہیں میرا اللہ ہر جگہ میں مجھ سے کیا چاہتا ہے باپ ہونے کی شکل میں کیا چاہتا ہے ماں ہونے کی شکل میں کیا چاہتا ہے بیٹی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے بیٹی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے بیوی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے بھائی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے بہن کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے یہ سب کچھ سیکھنا ہم نے سیکھا ہوا نہیں اس لیے ہم جماعتیں بن کے نکلتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے پاس کوئی نبی نہیں لہذا آپ کے پیغام کو اوروں تک پہنچانے کے لیے گھر چھوڑنا اوروں کو بھی ہم ملتان بھی کیوں آئے ہیں ہمیں تبلیغی جماعت نے نہیں بھیجا ہمیں ختم نبوت کے ایمان نے بھیجا ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں تو سارے مسلمان مرد عورتوں کو یاد دہانی کرانا ہمارے ذمہ اور پھر ابھی کون راستے میں اٹکے پڑے ہم نے تو پوری دنیا کے کافروں کو جا کے کلمہ ایمان سکھانا ہماری رکاوٹ تو ہمارے اپنے بھائی بہن ہے ہماری رکاوٹ تو ہمارے اپنے بھائی بہن کہ اس زندگی پہ نہیں آ رہا جو اللہ اس رسول کو پسند تو اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرد دورت وہ کرو جو اللہ نے کہا وہ کرو جو اللہ کے حبیب نے کہا اور اس کو چھوڑ دو جس سے روکا اور پھر اس پر پھر ان باتوں کو اوروں کو بھی جا کے خود چل کے بتایا اپنا خرچ کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر کہ یہ کام ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ملا ہے تبلیغی جماعت اور جماعتوں کی طرح جماعت نہیں اس کا لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغی جماعت ہم نے کوئی نہیں رکھا اور ایک جماعت جا رہی ہوتی ہے دس بارہ آدمی ہوتے ہیں بستر اٹھا لیتے ہیں کل میں نماز کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت جا رہی ہے نہیں تبلیغ ایک حکم الہی ہے جیسے نماز کا حکم مرد عورتوں سب پر ہے روزے کا حکم مرد عورت سب پر ہے ایسے میرے بھائی اور بہنوں تبلیغ کا حکم بھی ہر مرد عورت پر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہمیں ایک بٹا چار علم ملا ہے اگر سارے علم دین کے چار حصے کیے جائیں سارے علم دین کے چار حصے کیے جائیں تو چوتھائی علم صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے اس امت کو ملا ہے اور آپ نے جو شادیاں زیادہ کی ہیں شوق سے کی ہیں آپ کو شادیوں کا بہت شوق تھا شادیوں کا شوق ہوتا تو آپ چالیس سال والی عمر کی عورت سے شادی کیوں کرتے خود پچیس سال کے جوان عنہ ضرورت ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں چل جاتی ایسا جمال اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے دھاری دار آپ نے جوڑا پہنا ہوا تھا اور اوپر چودھری کران کا چاند چمک رہا تھا کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو اللہ کی قسم ہمیں آپ کے چہرے کا جمال اس چاند سے زیادہ نظر آ رہا ایسا خوبصورت آدمی چالیس سال والی عمر کی عورت سے شادی کر لے کیوں انسانی جوانی کی طبیعت کی خراب ہے کون جوان چاہتا ہے چالیس سال کی اور جس کی جوانی ڈل رہی ہو اس سے میں شادی کرنا اگر آپ کو شادیوں کا شوق ہوتا تو اب کرتے ساری جوانی اپنے سے پندرہ برس بڑی عورت کے ساتھ گزار دو اور پھر ایک اور جو ہے پہ چل کے کرنا سمجھتی ہے کہ میں سوئی سے کپڑا سا سی رہی تھی اندھیرا تھا گھروں میں چراغ تو نہیں تھے کیونکہ آپ فرمائے کہ ہم کبھی آپس میں مل کے گوشت آتا کسی طرف سے کوئی حد آ تو گوشت کاٹنے کے لیے بھی ہمارے پر روشنی نہیں ہوتی تھی اندازے سے میں اور اللہ کا رسول مل کے گوشت کاٹتے چڑھا دوں یہاں پچیس ہزار کے فانوس لگے ہوئے ہیں تو ہاں اللہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا تھا ایک ایک لاکھ کے تعلیم دشن میں پوچھنے والے ہی پوچھو اندور نگری ہے تو ہر کاشا فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں سی رہی تھی میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور میں نے بتھیری تلاش کی ملی نہیں اتنے میں آپ تشریف لائے اندر تو آپ کے چہرے کے نور سے جو شو پڑی تو وہ سوئی چمکنے لگی تو میں نے اس سے سوئی کو اٹھا لیا تو ایسا خوبصورت جوان وہ چالیس سال کی عمر کی عورت سے شادی کرے اور پھر پچاس برس تک ساتھ نبھایا کیونکہ پچیس برس کی عمر میں شادی ہوئی چالیس برس کی عمر میں نبوت ملی تو وہ پچپن سال کی ہو گئی پھر نبوت کے دسویں سال انتقال ہوا تو وہ پینسٹھ برس کی ہو گئی اور پچاس برس کے گئی پچاس برس تک جو این جوانی بھرپور ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ ملا دوسری شادی آپ نے اکاون سال کی عمر میں کی ہے اور وہ بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سے جن کی اپنی عمر ہوئی چالیس سال کے قریب تھی جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی یہ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے کی ہیں شوق کی نہیں ہیں حکم سے ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ناراضگی ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا آپ کی جنت کی بیوی ہے طلاق نہیں دے سکتے طلاق دینے میں اللہ نے پابند کیا ہوا شادی نہیں ہوں یہ میں دو دو واقعہ آپ آپ کو کو سناتا ہوں سے پتا چلے گا کہ آپ شادی کرنے میں بھی پابند تھے ساتھ رکھنے میں پابند حضرت حفصہ سے ناراضگی ہو کر طلاق دینا چاہا تو اللہ نہیں دے سکتے آپ کی جنت کی بیوی ہے اور حضرت زینب بنت جہش سے آپ کا شادی کا کوئی ارادہ کوئی نہیں جو حضرت زید کی بیوی ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اور انہوں نے طلاق دے دی طلاق دے دی گزارا نہیں ہوا صاحب اللہ نے کہا نکاح کرو پہلے ویسے وہی آئی نکاح کرو اب آپ کو یہ شرم آئے کہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر میں نے نکاح کر لیا تو سارا عرب کہے گا بہو کو گھر میں بٹھا لیا اور اللہ یہ بدت توڑنا چاہتا تھا کہ بیٹا وہ ہوتا جو پیدا ہو گھر میں جس کو منہ بولا بنایا جائے اس کا بیٹا وہ کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن عرب میں یہ دستور تھا اگر کسی کو کوئی بیٹا بنا لیتا تو اس کی جائیداد کا وارث ہوتا اور سارے وہ رشتے ثابت ہوتے جو ایک حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں اللہ اس جہالت کو مٹانا چاہتے تھے لگا شادی کرو تو آپ ڈر رہے کیسے کروں جی نہیں چاہ رہا شادی کرنے کو جب آپ نے دیر کی تو اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑ دیا اور قرآن کا دیا فلم وا و رن کہا جب زید نے طلاق دے دی آپ نے دیر کی ہمیں آپ کا نکاح کر دیا جاؤ چل جاؤ ارب زینب کا نکاح نیچے نہیں ہوا بھائی گوالا رجاب قبول وکیل کچھ نہیں آسمان پہ نکاح ہوا آپ اس میں تشریف فرما ہے کہ آپ مسکرانے لگے کہا کون ہے زینب کو خوشخبری دے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر دیا ہر زینب رضی اللہ تعالیٰ ساری عورتوں میں فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح زمین پہ ہوا میرا آسمان پہ میرے اللہ نے کیا اور واقعی فخر کی بات تھی اور یہ واحد ولیمہ ہے جس میں گائے تباہ ہوئی اور یہ ولیمہ ولیمہ تو خامن کے ذمہ ہوتا ہے لیکن حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمے کا خرچہ میں کروں اس خوشی میں کہ میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے تو آپ نے گائے پوری خرید کے ذبح کی اور سارے مدینے والوں کو کھانا کھلایا اور یہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور اسی نکاح پر پھر پردے کا حکم آیا اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا پانچ ہجری میں پردے کا حکم آ گیا پر اس میں ادا ایسی بن گئی تھی کہ ادھر آئے آئی اور ادھر ایک عورت بھی بے پرد نہ ملی اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے پورا قرآن خالد نام سے تک پڑھ لو حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے حضرت مریم کا نام بھی اس لیے لیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تو اللہ نے کہا نا ہاں بھائی نہ یہ سب نو مریم میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے تب وضاحت کرنا پڑی ورنہ اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا نہ اچھی عورت کا نہ بری عورت کا فرون کی عورت نیک ہے آسیہ نام نہیں لیا اور یوسف علیہ السلام کو لانے والی عورت بری ہے زلیخا اس کا بھی نام نہیں لیا لوت علیہ السلام علیہ السلام کی بیویاں کافر ہیں ان کا بھی نام نہیں لیا خود مریم علیہ السلام علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں لیا بلکہ خاند کے نام سے ذکر کیا امراۃ امراۃ لوت امراط الحمرۃ العزیز اس میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ جہاں تک وہ عورت کے نام کو بھی ظاہر نہ کیا جائے تو جب اللہ نام کو بھی چھپانے کا اشارہ کرے تو چورا کھولنے کی اجازت کس بدماش نے دی ہے کیونکہ ہم یورپ سے متاثر ہیں اور ان کے یہاں بے حیائی ہے تو یہاں کپڑے تو ہر قسم کے ملتے ہیں جیسے مرضی کپڑا لے لیں مگر چہرے کی خیر ہے ایسا یہ تو وقت پیسہ چلے گا کہ خیر ہے کہ شر ہے تو اللہ جل جلال نے اشارہ ہیں نام بھی چھپاؤ چہیا کے چہرے کھول کے بادام پھرو اگر کبھی نکلنا پڑے یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ بار بار باہر نکلنا نہیں نہیں اگر نکلنا پڑے تو یوں نکلو جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نکلی تھی وہ چار اللہ کو ایسی پسند آئی کہ کیا مطلب قرآن کا حصہ بنا وجہ تمشی ہم ان میں ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو جب بلانے آئی تو وہ اس طرح آ رہی تھی جیسے خود حیا آ رہا ہو لڑکی نہیں آ رہی حیا آ رہا یعنی اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ حیا کسے کہتے ہیں تو اس لڑکی کی چال دیکھ لو یہ الست حیا کا مطلب یہ بنتا ہے حیا پہ سوار ہو کے آ رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہو کر نیچے آخری شادی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے اس کے بعد نہیں ہوئی وفات سے تین سال پہلے یہ شادیاں اس لیے کی کہ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا عورتیں بھی مسلمان ہونے لگی مرد بھی ہونے لگے عورتوں کے متعلق جو مسائل ہیں وہ مرد کا بتانا مناسب نہیں ہے تو ایک بیوی کتنوں کو بتائے گی تو پکا کے بیٹھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے شادیاں کروائیں تاکہ نو جگہ دس جگہ پر تعلیم شروع ہو تبلیغ شروع ہو عورتیں اللہ کے حبیب کے گھروں میں جائیں آپ دیکھیں نا اپنے خاند کی کی خدمت ہے نو دن کے بعد نو بیویاں تھیں جو زندہ تھا حضرت زینب بنت خلزیمہ اور حضرت خدیجہ یہ آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی آپ کے انتقال پر نو بیویاں اور ایک حضرت ماریا کے لونڈیا زندہ تھی تو دس گھر ہیں لونڈی کے لیے تو باری گرمی نہیں ہوتی تو نو گھر کی باری ہیں اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے صرف یہ کہ آپ کا جنت میں میرا ساتھ رہے مجھے پتا ہے آپ کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت ہے تو میں اپنی باری عائشہ کو ہدیہ کرتی ہوں میری باری آپ ان کو دے دوں تو آپ دو دن حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے اور ایک ایک دن باقی بیویوں کے گھر میں ٹھہرتے تھے اور اثر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں آپ چکر لگاتے اثر کے بعد ہر ایک کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور جب آپ جب آپ کا انتقال ہونے لگا آپ جب بیمار تھے تو پوچھتے اکون و غدن کل میں کہاں ہوں گا تو کہتے جی، زینب کے گھر میں کل میں کہاں ہوں گا ان کا جی حفظہ کے گھر میں تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو ساری بیوی نے اتفاق کر کے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی گاڑیاں معاف کرتی ہیں آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف ہو جائے تو آپ خوش ہو گیا پھر وہیں آپ کا انتقال ہوگا یہ جو آپ نے شادیاں کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں کہ عورتوں کو عورتیں سکھائیں عورتوں کو عورتیں سکھائیں کس لیے کہ اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں تو عورتیں عورتوں کو سیکھا ان کو تیار کریں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو یہ حال تھا جب کسی بچوں کو دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر آسار ہیں علم کے نیکی کے تو اپنی بہنوں میں سے کسی کو کہتی اس کو دودھ پلا دے تاکہ یہ میرا بھانجا بن جائے بھانجا ہوگا نا بھانجا پردہ ختم ہو گیا کہ میں اس کو علم سکھاؤں گی کئیوں کو آپ نے علم اس طرح سکھایا کہ اسما سے کہا سے کل دودھ پلا دو حضرت اسما جو بہن تھی نا اس کو دودھ پلا دو وہ دودھ پلا دیتی تو بھانجا بن جاتا پھر اس کو علم سکھاتا اور امام مالک کے بیٹے جو تھے وہ ان کے علم کے وارث نہیں بنے امام مالک کی بیٹی ان کے علم کی وارث بنے تو اوروں کو دین پر تیار کرنا یہ ختم نبوت کا کام ہے جو ہماری ذمہ لگا ہے اس لیے آپ نے عورتوں کو بھی تیار کیا کہ وہ اوروں کو اسلام کو چلنے والا بنائیں سکھائیں جیسے میرے بھائی اور بہنوں وہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں یہ دو باتوں کی محنت ہے ہر مسلمان مرد عورت وہ کرے جو اللہ نے کہا وہ کرے جو اللہ کے حبیب نے کہا آسان کام ہوگا اس کو سیکھو اور اس کے لیے اوروں کو تیار کرے عورتوں کو تیار کریں مرد مردوں کو تیار کریں یہ ان دو باتوں کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے اور سیکھنا قانون فطرت ہے کوئی سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا کوئی سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے تو باہر نکل کر ایک ماحول میں رہ کر اس کی تربیت حاصل کی جائے پھر اپنے مقام پہ آئیں رہنا تو اپنے گھروں میں ہے تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پھر وہ کچھ کیا جائے جو اللہ کی منشا ہے نماز ذکر تلاوت تعلیم پردہ خاندوں کو تیار کریں حلال کمانوں کا ان سے حرام چھوڑوائیں ان سے فضولیات چھوڑوائیں پیار سے محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور سادگی پہ آنا اس تکلفات نے تباہ کر کے رکھ دیا دلوں کی دنیا کو تکلفات نے دلوں کی دنیا اجاڑ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں تو توبہ کر کے جائیں یا اللہ آج تک تجھے ناراض کیا معاف کر دو آج کے بعد تیری مان کو چلو اور اس کو سیکھنا ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آٹھ دن کے لیے چھ مرد چھ عورتیں تو کم از کم یہاں ایک جماعت مستورات کی تیار ہو جائے تین دن کے لیے اور باقی جو جو بھائی تشریف لو ہیں یہ چلے چار مہینے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے اپنے اپنے ناموں کو پیش کریں بولو اچھے جی۔ اندر مسورات تشکیل کر لیں اور باہر یہاں اپنے بولے لیں کون بھائی کتنے وقت کے لیے تیار ہے اپنے مسورات کے ساتھ تین دن آپ بھی دیں اندر سے بھی نام آ جائیں گے کل سے تین دن کل سے تین دن مسورات کے لیے اور واقعی چار مہینے چلے اپنے الگ جانا چاہیں تو اس کو بھی نام الگ لکھا دیں اب آپ بولتے جائیں دین کے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتا نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد federal B area Karachi phone number چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین